سلمہ بن علاقو رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیبر گئے راستے میں مسلمانوں میں سے کسی شخص نے کہا عامر اپنی حدیث سناؤ وہ حدیث پڑھنے لگے اور کہنے لگے خدا کی قسم اگر اللہ نہ ہوتا تو ہم ہدایت نہ پاتے اس کے بعد دوسرے اشعار بھی انہوں نے پڑھے مجھے وہ یاد نہیں ہے اونٹ حدیث سن کر تیز چلنے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سواریوں کو کون ہنکا رہا ہے لوگوں نے کہا کہ عامر بن اکو ہیں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس پر رحم کرے مسلمانوں میں سے ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ کاش ابھی آپ ان سے ہمیں اور فائدہ اٹھانے دیتے پھر جب صف بندی ہوئی تو مسلمانوں نے کافروں سے جنگ کی جو خود ان کے پاؤں پر لگ گئی اور ان کی موت ہو گئی شام ہوئی تو لوگوں نے جگہ جگہ آگ جلائی آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا یہ آگ کیسی ہے اسے کیوں جلایا گیا ہے صحابہ نے کہا کہ پالتو گدھوں کا گوشت پکانے کے لیے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کچھ ہانڈیوں میں گوشت ہے اسے پھینک دو اور ہانڈیوں کو توڑ دو ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اجازت ہو تو ایسا کیوں نہ کر لیں کہ ہانڈیوں میں جو کچھ ہے اسے پھینک دیں اور ہانڈیوں کو دھو لیں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا یہی کر لو صحیح بخاری حدیث نمبر 6331